بے شک ہم نے ان پر ایک چنگیوڑ بھیجی جبھی وہ ہو گئے جیسی گھیرا بننے والے کی بچی ہوئی گھاسکھی روندی ہوئی